عالیہ سید حسن کس قدر بائی سے شرمندگی ہے یہ احساس و شعور کے ڈکٹیٹر مسلم حکمرانوں کے دور میں خواتین کو بھی محض ان کی دینداری کی وجہ سے مسائب و عالم برداشت کرنا پڑتے ہیں اللہ کی بندیوں بندیوں کو اللہ کے دین سے محبت کی سزا دی جاتی ہے قلم اس تلخ احساس کی تصویر کشی کر سے قاصر ہے اور ذہن اس کی ترجمانی کرنے سے بے بس ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی کئی بندیوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی ان کی عظیم قربانی تربیت کا نتیجہ تھی یاد رہے کہ تربیت کے بیچ تلخ ہوتے ہیں مگر ان کے پھل ہمیشہ شیریں ہوتے ہیں خوشگوار درخت کی جڑیں زمین میں گہرائی تک پہنچتی پہنچی ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں فضا میں جھول رہی ہوتی ہیں لوگ ان شاخوں پر پتھر پھینکتے ہیں اور انہیں پختہ پھل سے نوازتی ہیں قربانی بھی ایک چھوٹے سے پودے کی مانند ہے جسے انسان دوسروں کی بہبود کے لیے پالتا پوستا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹ کر دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا سب کچھ کر دیتا ہے سید حسن نائنٹین فور میں گاؤں میں پیدا ہوئی جو مصر کے شمال میں اشرکیہ کمشنری کے حدود میں واقع ہے والد کسان تھے ایک بھائی اور دو بہنی تھی یہ چھوٹا سا خاندان نادار و مفلس ہونے کے باوجود خوش خرم زندگی گزار رہا تھا تعلیم سے محروم رہی ذریعہ معاش تھوڑی سی زمین تھی جس پر کاشتکاری سے گزر بسر ہو رہی تھی شادی اور شوہر کا تعارف جو ہی آپ جوان ہوئی تو اسی گاؤں کے ایک نوجوان نے آپ کے والد سے ملاقات کی اس نوجوان کا نام محمود احمد شابان تھا اس کی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی اور اس کی کچھ زمین زری اراضی بھی تھی جو عالیہ سید حسن کے والد کی زمین کے ساتھ تھی والد نے اس نوجوان سے عالیہ کی بہن کی شادی کر دی اب دونوں خاندانوں کے رابطے مضبوط ہوئے تعلقات بڑھے مگر جلد ہی عالیہ کی یہ بہن وفات پا گئی تو محمود احمد شابان کی شادی اس کی درخواست پر عالیہ سی کر دی گئی فورٹین اپریل نائنٹین سکس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام جودا رکھا گیا پرائمری کے بعد مزید پڑھنے سے اس نے انکار کر دیا دکان میں اپنے والد کی معاونت کرنے لگا قاہرہ منتقلی معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ محمود احمد شابان نے اپنے گاؤں کو خیر بات کہا اور قاہرہ کا رخ کیا تاکہ وہاں کوئی کام کر سکے یہ نائنٹین فورٹی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو اسے رنگائی کے کارخانے میں کام مل گیا یہ کارخانہ شہر الخیمہ میں تھا فورٹی ایٹ میں انجینئر صلاح العطار کی معرفت اخوان المسلمین کی دعوت سے واقفیت تھی استاد الحدیمی استاد الحدیبی کے دور میں نظام خاص میں شمولیت کی دعوت دی گئی مگر اس کی نوبت میں آئی سانیہ المنشیا کے بعد محمود احمد شابان اسیر امان کے گھرانوں کی خبر گیری میں مشغول ہو گیا حتیٰ کہ 1955 میں وہ خود بھی اسیروں میں شامل کر دیا گیا اسے دس سال قید با مشقت کی سزا سنائے گی پورے دس سال کی قید کاٹنے کے بعد اسے مارچ 1965 میں رہائی نصیب ہوئی محمود احمد شعبان ترہ کے مذبح میں یکم جون 1957 کو ہونے والے ان مظالم کا ایک چشمدید گواہ تھا جن کا ارتکاب عبد الناصر کے ایجنٹوں نے کیا تھا طرح جیل میں اخوان پر جس قدر تشدد کیا گیا اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رہائی اور پھر گرفتاری عالیہ کے شوہر محمود نے طویل قید کے بعد ابھی آزادی کے چند ماہ ہی گزارے تھے کہ اسے دوبارہ اگست 1965 میں پھر گرفتار کر لیا گیا اب اسے پھر عدالت کے روبرو لے جایا گیا جہاں اسے جیلوں کی تنظیم کے مقدمے میں چھ سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی 1971 میں 1971 میں رہائی ہوئی سولہ برس کی یہ طویل سزا جو دو قسطوں پر مشتمل تھی محمود اپنے محمود احمد کے پائے سبات میں لغزش نہ لا سکی وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا نہ نرم ہوا نہ بکا اور نہ عبد الناصر کی حمایت میں گردن خم اسیر اخوان کے گھر والوں کی نصرت و اغانت محمد احمد شابان جب قاہرہ منتقل ہوا تھا تو اس اس کے ساتھ ہی کی بیوی عالیہ اور بیٹا جودھا بھی قاہرہ آ گئے تھے قاہرہ میں عالیہ فاطمہ عبید سے متعارف ہوئی جن کی کنیت احمد تھی اسیر اخوان کے گھر والوں کی نصرت و اعانت و اعانت محمود احمد شعبان جب قاہرہ منتقل ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی عالیہ اور بیٹا جودہ بھی قاہرہ آ گئے تھے قاہرہ میں عالیہ فاطمہ عبید سے متعارف ہیں جن کی کنیت ام احمد تھی آنا جانا رہا تو اب یہ دونوں محترم خواتین اس نظم کا حصہ بنی جس کا کام اسیر اخوان المسلمین کے گھر والوں کی خبر گیری اور اعانت تھا 1954 میں المنشیہ ڈرامے کے فوراً بعد اخوان المسلمین کی ایک بڑی تعداد کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیج دیا گیا ان اسیر اخوان کے اہل خانہ بے و مددگار ہو کر رہ گئے وہ اپنے سرپرست اور کفیل سے محروم تھے اب اخوات یعنی بہنوں کا عمل شروع ہوا اخوات نے ان خاندانوں کے لیے چندے اکٹھے کیے ضرورت مند خاندانوں کی کفالت کا بندوبست کیا اخوات کا یہ پروگرام اس قدر باقاعدہ منظم اور مضبوط تھا کہ یہ تسلسل سے قائم رہا اگرچہ عبد الناصر کی خفیہ پولیس اس سے آگاہ ہو چکی تھی اور اس نے اخوات کے ساتھ تعاون کرنے والے کئی اخوان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا تھا مگر حکومت اس پروگرام کو بند کرنے میں ناکام رہی اخوات نے سرکاری ریشہ دوانیوں کو نظر انداز کر دیا اور قطعا مرغوب نہ ہوئی ایک مفرور اخوانی کو اپنے گھر میں پناہ دینا عالیہ کی جرت و بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک مفرور اخوانی بدر الدین کو پناہ دی ہوا ایک کہ المنشیہ ڈرامے کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے بدر الدین عبد اللطیف اور محمد اسمی سلامہ دونوں حضرات نے تفتیش پولیس کی نگاہوں سے دور رہنے اور گرفتاری نہ دینے کا عہد کیا اس نازک موقع پر بدر الدین کو عالیہ نے اپنے گھر میں چھپا لیا حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اس عمل کے نتائج کس قدر بھیانک ہو سکتے ہیں مگر وہ شفقت مادری کے جذبے سے کام لے کر یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہو گئی ایک رات بدر الدین نے عارض کیا مجھے اب یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے کیونکہ بھائی عبد العزیز گرفتار ہو چکا ہے اور اسے بھگوڑے اخوان کی چھپنے کی جگہوں کے باروں میں بارے میں علم ہے چنانچہ بدرالدین رات کے اندھیری میں ہی یہاں سے نکل گیا اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد تفتیشی اسٹاف نے گھر کے دروازے پر دستک دی دروازہ کھولا گیا پولیس گھر میں داخل ہوئی اور اس نے عالیہ کے بیٹے جودا کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئی مگر جودہ کی اس گرفتاری کا بدر الدین کو پناہ دینے سے کوئی تعلق نہ تھا اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے دونوں ماں بیٹے کو ایک مفرور کو پناہ دینے کے الزام سے بچا لیا ایک بار پھر خدمت کے راستے پر خاون جیل میں ہے بیٹا بھی گرفتار ہو کر جیل پہنچ چکا ہے مگر عالیہ پھر بھی مایوس و شکستہ دل نہ ہوئی انہوں نے اسیر اخوان کے اہل خانہ کی خدمت کی مہم جاری رکھی بلکہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی آ گئی وہ اپنی پڑوسن ام احمد فاطمہ عبید اور اپنی بہو کے ساتھ مل کر رقم کپڑے اور خوراک اکٹھا کرتی اور یہ جمع کردہ مال اور خوراک اخوان کے گھروں میں پہنچاتی بلکہ حافظیہ کے علاقے میں اسیر اخوان کی ان بیٹیوں کے لیے جہیز وغیرہ بھی تیار کرتی جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی ام احمد عالیہ کو مختلف مقامات پر مختلف ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بھیج دیتی اس لیے کہ خوان کی خواتین عالیہ سے بخوبی واقف تھی اور ان پر سب اعتماد کرتی تھی شوہر کی وفات ایک سخت صدمہ میں سید حسن کو ایک سخت صدمہ برداشت کرنا پڑا ان کے رفیق حیات اپنے اکلوتے بیٹے کی گرفتاری کے غم میں اللہ کو پیارے ہو گئے عالیہ سید حسن اب دو صدموں سے دو چار تھی واحد سہارے اور اکلوتے بیٹے کی گرفتاری اور جیل جانے کا صدمہ نیز اپنے شوہر کی وفات مگر انہوں نے اس لیے کا نڈھال کر دینے والے دکھ تھے زندگی اپنی ترخ تلخیوں کے ساتھ موجود تھی ان کی بہو ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ جانتا ہے کہ ہم نے اس مدت میں کتنے دکھ جیلے اور کس طرح زندگی گزاری میرے شوہر کی گرفتاری کے ساتھ ہی اس کی تنخواہ بھی روک لی گئی میرا شوہر جیل میں تھا سسر اسی کے غم میں یہ دنیا فانی کو چھوڑ چکا تھا ذریعہ آمدن تھا نہ سب سبب معیشت مگر اللہ عز و جل نے ہم غریبوں کی پردہ پوشی فرمائی اس رحیم و کریم نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی اس نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست فرما دیا ہم نے دس سال اسی کی طرح گزار دیے ہم نے دس سال اسی طرح گزار دیے اس امید میں کہ کب میرا شوہر جیل سے رہا ہو کر باہر آئے گا ہم اس سے ملنے کی کے لیے کئی جیلوں میں گئے ہمیں جیلوں میں اس پر ہونے والے تشدد کی خبریں پہنچتی رہتی تھی ہم نے زندگی کے یہ تلخ ترین شب و روز اللہ کے توکل پر گزار دیے عالیہ ان کی بہو اور کمسن پوتے یاسر کی گرفتاری عالیہ سید حسن نے اپنی بہو اور اپنے بیٹی کی اولاد کی پرورش کا فریضہ بطریق احسن سر انجام دینے میں کوئی کوتا ہی نہ کی جب ان کا اکلوتا بیٹا 1964 میں خراب صحت کی بنا پر رہا ہوا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مگر خوشی کا یہ وقفہ عارضی ثابت ہوا اب خود عالیہ ان کی بہو اور کمسن پوتے یاسیر کو اگست 1965 میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ان کی گرفتاری سے چند دن پہلے محترمہ کے اکلوتے بیٹے کو نو گرفتار کر لیا گیا تھا یہ گرفتاریاں صدر عبد الناصر کے حکم پر ہوئی جس کا حکم یہ تھا کہ جو 1948 میں گرفتار ہوئے تھے انہیں 1965 میں بھی پکڑ کر جیلوں میں محبوظ کر دیا جائے اس حکم کی تعلیم میں اس حکم کی تعمیل میں ہزاروں اخوان جیلوں کے اندر پہنچا دیے گئے اس بار انوکھا حکم یہ بھی تھا کہ اخوان کی ان خواتین کو بھی گرفتار کر کے جیلوں میں رکھا جائے جو اخوان اسیروں کے اہل خانہ کی خبر گیری اور مدد کرتی رہی ہیں چنانچہ سینکڑوں معزز خواتین کو گھروں کی مقدس چار دیواری سے نکال کر جیلوں میں داخل کر دیا گیا انجینئر محمد السروی بیان کرتے ہیں عالیہ عمر 65 بھائی جودا کی والدہ ہیں ان کی گرفتاری کا سبب یہ ہوا کہ ایک پولیس آفیسر ان کے بیٹی کی دوبارہ گرفتاری کے بعد آیا اور ان کی بہو کو گرفتار کرنے لگا عالیہ نے اس پولیس آفیسر سے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہے اس کا شیرخوار بچہ ابھی چالیس دن کا بھی نہیں ہوا پھر یہ نفاس کی حالت میں ہے اس بات کرنے کی جسارت کے جرم میں پولیس آفیسر نے نہ صرف عالیہ کو گرفتار کر لیا بلکہ ان کی بہو اور کم عمر پوتے کو بھی کر لیا پولیس کو پکڑ کر قسم السیدہ زینب لے گئی وہاں سے انہیں عورتوں کی جیل میں بھیج دیا گیا اور پھر وہاں سے القناطیر میں واقع خواتین جیل میں لے جا کر بند کر دیا گیا عالیہ کی بہو زینب حسانین کہتی ہیں ہمیں پولیس نے پکڑ کر ایک ایسی گاڑی میں سوار کرایا جو انسانوں کے لائق نہیں تھی ہمیں سیدہ زینب تھانے میں لے جایا گیا وہاں کے حوالات میں ہماری ملاقات بہن امینہ جوہری سے ہوئی جو استاذ محمود الجوہری کی اہلیہ ہیں آپ 1954 سے پہلے اخوات المسلمین شعبے کی سیکرٹری جنرل تھی تھے تھوڑی دیر بعد فجر کے وقت قلعہ جیل کی جانب ہمارا کوچ ہوا جہاں خوفناک تشدد ہمارا منتظر تھا ہم نے اس جیل میں تشدد کے بھیانک مناظر دیکھے میں میری ساس اور میرا بیٹا ان خوفناک مناظر کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر ہم سب کو ہمارے ساتھ بہن امینہ بھی تھی ایک تاریخ کال کوٹری میں چھوڑ دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد ہم عورتوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہمارے ساتھ میرا شیر خوار بچہ بھی تھا اب ہم ایک لاری میں تھے ایلاری قاہرہ شہر کے تمام تھانوں کا چکر لگا رہی تھی تاکہ گرفتار شدہ خواتین کو ایک جل کیا جائے پولیس پورا دن اور رات کا کچھ حصہ اخوان المسلمون کی خواتین کو گرفتار کرتی رہی ہم لاری میں مقید تھے آپ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ اس دوران آپ لوگوں نے کچھ کھایا یا کچھ پیا یہ بھی نہ پوچھے کہ شیرخوار بچے پر کیا گزری اس موقع پر محترمہ زینب حسانین نے ٹھنڈی سانس لیا اور کہا اللہ الوکیل اب تو عورتوں کی جیل میں پہنچنا ہماری سب سے بڑی آرزو تھی عالیہ کی جیل سے رہائی بلاخر محترمہ عالیہ کو بڑی عمر اور زیادہ بیمار رہنے کی بنا پر رہائی ملی جب جودہ کو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ اور بیوی دونوں گرفتار ہو چکی ہیں تو اس نے ان دونوں کی ضمانت کے لیے کاغذات بھجوائے تنخواہ ان دونوں کو دی جائے مگر یہ درخواست رد کر دی گئی دلیرانہ موقف جیل کی چار دیواری میں اپنی والدہ کی جرت و دلیری کا تذکرہ کرتے ہوئے جودا بیان کرتا ہے میری والدہ کو ایک سخت مرض لاحق تھا وہ گھر میں اس مرض کے ازالے کے لیے زیر علاج تھی جیل میں پہنچنے کے ایک ہفتے بعد کی بات ہے کہ جیل میں ڈاکٹر ان کے پاس آیا والدہ محترمہ نے جیل ڈاکٹر سے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا تو اس نے نے انہیں تین گولیاں کے لیے دی چونکہ ڈاکٹر آپ کی حالت کا درست اندازہ نہ لگایا تھا یا یوں کہیے کہ اس نے والدہ کی بیماری کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا اور ان کی صحت کو کوئی اہمیت نہ دی تھی اس لیے آپ نے تینوں گولیاں اس کے منہ پر زور سے دے ماری ڈاکٹر نے واپس جا کر جیل انتظامیہ سے شکایت کی اب اب جیل جیل والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے آیا تو اس بات کو بھانپ کر تمام اخوات نے ایکا کر لیا چنانچہ اس نے سلامتی میں آفیت سمجھی اور واپس چلا گیا جیل سے رہائی کے بعد عالیہ دو ماہ تک جیل میں رہی پھر انہیں ان کی قبر سینی اور مرض میں اضافے کے پیش نظر رہا کر دیا گیا اب وہ تنہا اپنے گھر میں کیسے رہتی چنانچہ وہ استاد محمد کی اہلیہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی استاد موصوف خود جیل میں بنتے جب چھ ماہ کے بعد کی بہو جیل سے رہا ہوئی تو پھر آپ بھی اپنے گھر چلی گئی بیٹے کی رہائی عالیہ سید حسن کے بیٹے جو نائنٹین سیونٹی ون میں رہا ہوئے ان کی رہائی سے خاندان کو خاندان کو خاندان بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی و علام کا دور بھیانک خواب کی مانند گزر گیا اللہ نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیے جودا نے اب ایک نئی فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا اور ریٹائرڈ ہونے تک اسی کارخانے میں کام کرتا رہا عالیہ حسن اب امراض کا شکار تھی مگر اپنے بیٹے کو برابر یہ تاکید کرتی رہتی کہ وہ دعوت اسلامی کے لیے کام کرتا رہے اور اخوان سے وابستہ رہے وفات علیہ حسن آخری سانس تک اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہی اور اپنے اکلوتے فرزند کو بھی اسلامی نظام کے قیام کے لیے کام کرنے کی نصیحت کرتی رہی 1982 میں ان کا وقت مغود آ پہنچا جنازے کا جلوس ادراس ادراستہ کے قبرستان اب نسا نف... اب نس سنافین کی طرف جا رہا تھا تاکہ عالیہ حسن کے جزد خاکی کو ان کے شوہر کے پہلو میں دفن کیا جائے ان للہ و ان الیہ راجعون اللہ مرحومہ پر اپنی وسیع رحمت نازل فرماتا رہے اور انہیں بہترین اجر سے نوازے آمین